بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنی باپ دادا کو پایا اور زمیں میں تمہیں دونوں کی بڑائی رہے اور ہم تم پر آمان لانی کے ناؤ